بھی فیل ہے انہوں نے کیا ہنے انہوں نے ملا جان کرو صحیح پھر انہوں نے پریکٹیکلی مدد بھی کر دی بیٹھ ہوئے ایک باڑی جائے جنہوں نے اورائی ہوئے آج بیٹھ ہوئے جتنی یہ پیسے دخت کی وجہ ہی ہے مطلب دوتے کیونکہ عیسائیوں نے کوئی سسٹم نہیں ہاں جی۔ عیسائیوں سپرمیشی نہیں جیڑی یہودیاں سپرمیشی آسل ہے

ہندوؤں بھی آگرہ گئے منگالیاں بھی اکٹھیاں کر رہے ہیں جی وہ عذاب نہ آیا وہاں کا سارے بندے سارے اکٹھے اکٹھے کر کے آدھے رہے ہیں جو کچھ کر رکھنے ہیں سارا کچھ جس کر رہے ہیں پھر انہیں ایک نو کام شروع کیا بھی ان انہیں ان باہر نہیں پہنا اسلام پھیلی پہنا لوگ بھی سے آئی پہنے علاقے بھی میں نے بچی پہنے انہوں نے پھر نواں کام شروع کیا بھائی بظاہر اسلام قبول کرو

وہ جو کر رہے ہیں ان کے اللہ پر اثر کریں کیونکہ انہوں نے ایسی خلافت تھی کہ امام مسجد جو ہے نا وہ آپ اپنی ہر نماز جی پڑھنے میں انہوں نے آبا سا بتب اللہ گورنمنٹ جیسے رہی انہیں پتہ چلا فلاں امام صاحب وہ خود نہ پینا ہے بڑا امام مسجد ہے خود نہ پینا ہے آر نماز ہے جی حضور رو پڑھا ہے حضرت عمر رضی اللہ جیسے رپورٹ پہ چونہ قتل کرا پڑھا ہے معمولی جی کوئی گل نہیں برداشت کرنے ہیں اسلام نے خلاف ہو گل ہاں۔ سوال ہی پیدا ہونا میں اگوں آگا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جیسے حملہ آیا انہوں نے قاتل آیا دن آیا اپنا ابو لو لو فیروز مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے غلام آیا مجوسی جرام مذہب مذہب میں اصل ایک دن شکایت کے امتیاز رویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت ہے اپنے آقا نے خلاف مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خلاف شکایت کے امتیاز رویا کہ ان من کو بہت زیادہ ٹیکس وصول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کتنا ٹیکس اس نے کہ دو درم دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کے کے کرنا کام کے کے جانا اس طرح سے میں یہ کام بھی کر رہی ہوں وہ کام بھی کر رہی ہوں وہ کام بھی کر رہی ہوں لکڑی میں کام بھی کر رہی ہوں لندن جو کام بھی کر رہی ہوں تو چار پھر ہمارے میں فلانا فلانا کام جاننا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے فرما بھی جو نے کام جاننا ہے اس نے مطابق یہ اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہے खेलनी है असां कमु एतिरे दफ़ा में जाणा आहिनि दो दिल में घुमाइणा जाणे अठ भेरा खां असां हुननि जी ॻाल्हि पसंदि न आई हज़रत उमर रज़ी अला हज़रत उमर रज़ी अला असांखे फरमाने पई पतंग कहिड़ी शायदि असीं पई मां पता चले तूं बहुत सोहनी बनाना ते मैं आस्तै बी बड़ा मां बी کچھ اسے اگڑانا ہے لکڑی میں بنانا ہے کہیں چیرنی پتنگ کے بہو سے جو بڑا کسان سترہ سا چلے مال حاصل ہے نوکر مانے گی مال پتہ چلے گا تو فلانی شاہ کو اس میں بنانا ہے وہ دمیڑے سے بنا دے مان گے ابو ہوا کو لگا میں جی بڑا سا ہی دنیا یاد رکھ سی ابو کہا میں میں جی بڑا سا کہ دنیا یاد رکھ

اللہ و اکبر آخر تلاوت شروع کی تھی رگو مارے ڈائریکٹ پیٹ میں سے میرے اگر گیا ہے کہ بجلی بنی آتی ہے کنگی کی طرح ایسا پکڑنے سکنے کی کوشش کی تھی اسی کوشش ہے تو بات ہونے چودہ بندے زخمی چودہ بندے پاپے یاد نہیں

چار بندے شامل ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے ہن چاہ جو جس ہم دیکھ کرنا ہے سلیکٹ کر کے اور اگی جڑی کرنا ہوں کہ جڑے چاہ بندے انہوں نے نامینیٹ کیتے انہیں چاہ لا کے ڈاک یا کہ جڑی سسٹم پہ جانا کار کرنا موٹا ہونا جڑا اسلام میں چاہیے نہیں جڑا بندہ ووٹ جنہوں نے نامنیٹ کیتے نا فرمایا چاہو نا بڑاچو اچھا۔ چھو پھر مردم شماری راہ رائے شماری وہ خیر انہاں پہ مفاد تو پہلے پتہ جان گیا کہ سلیکشن

dua di lagi itu ada kuna itu nan show di dua nan balik ni ya ini saya tu pas mana or ini ni ada tu mula dia la ni bapa tak ini uti dah ni usik usik kan beri kan ada tu mula dia la ni bapa tak ini usik kan beri kan kisni kan beri kan ah syadikah अच्छा उसी कमरे में والد ہیں اور ہیں تو جیسے لینا ہے وفات تو پہلے فرمانے بھی جیسے فوت ہو گیا ان کو پوچھو جادو کی نا تم امیر المومنین نہ آتے ہو آپ فرمائے عمر آپ ایسا تھی نا دفن ہونے میں اجازت چاہتا اگر وہ اجازت چاہ دیں تو ماں دفن کر چھوڑو نہیں جماعت ماں ہو گئے نام نہیں ہو ذات اچھا۔ میں آپ ایسے رکھی ہوئی لیکن عمر نہیں ہو چاہتی اسی پردہ کر پہلے نہیں ہوتے تدوین ہو عثمان عثمان غنی غنی رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ بہت نرم دل بندے ہیں ان جیسے گورنمنٹ ہوتے انہوں نے جو ہے سب تو بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ انہوں نے رشتہ دار پہنچایا سب تو زیادہ نقصان تک پہنچایا انہوں نے رشتہ دار پہنچایا کہ انہیں نرم دل ان دوریوں تک

یعنی کوئی رشتہ دار کسی عہدے سے نہیں یا معمولی عہدہ بھی نہیں دیتا یہاں پہ کسی رشتہ دار یہ چیز میں بہت پلس پوائنٹ ہی کر گئی جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نیگیٹو پوائنٹ یہ چیز دی کہ انہوں نے رشتے دار ہیں نا دوری درتی ہیں جو بزرگ پہنچا دے رہے ہیں عہدے ہم میرا وہ کرنی ہے نبیوں نے بنوا لیا کھاتے جانے ہیں پھر وہ ریزلٹ کے میری شہادت ہے جس کی شہادت ہوئی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلیکشن جڑی ہوئی ہے پھر بھی انہیں سلیکشن مشکل نہ ہوئی اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے دن تو چاہنے ہیں کہ مان ملے گورنمنٹ لیکن پاس اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تو پردہ نہیں فرمایا ہے اچھا دنیا پردہ نہیں فرمایا

اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ فرمایا یہ کام نہ کرو آج اگر رسول پاک اللہ علیہ وسلم نہ فرما دیتی نا کیا ہوتا تو نہ کیا ہوتا کیا نہیں دینی بہت میں جس کی وجہ تو ان بعض ہیں سارے یہ کرے لے جا رہے ہیں اس تو بعد جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرما گیا نا اجے تدفین وغیرہ نہیں ہوئی ہوگی جی، انہیں پھر اتنے علیحدہ اپنی میٹنگ جوڑی لیکن بات کرتے ہیں تدریم کے بعد انہیں اپنی میٹنگ جوڑی گورنمنٹ نے اعلان کرا وہ انہیں جی میٹنگ چلنی بھی ہے تیز رو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلیکشن کر دیتی اور باقی مسلمانہ اس سے آمین آتی تھی ہوں اتنے اپنی میٹنگ کرنے پہ نہیں سارے باقی جو ہے بہت ہیں کوئی گورنمنٹ جی کے نام ہیل اپنی باری جیس واسطے بہت سارے جڑے ایک جی رل گئے چھال جی جتنے بھی اسلام دو پٹے پہ جی سارے بغیر انہوں نے بڑی پولیٹیکل مجبوری انہوں کدی چھوڑوں گورنمنٹ میں نہیں موٹر سکٹر پا لیا

خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئی ہیں یہ تو شروع ہوں اس سارے حالات تو پھر فائدہ اٹھایا یوگیا ایک بندہ آیا اس نے آیا عبداللہ ابن سبا اس ہی سارا شروع کیتا تھا وہ نہ سامنے سامنے آنا ہے جی تھی ادا ہو اتنے تک بھی آ رہا ہے

تکلیف ہوئی تو یس ایم کو گھومنے تکلیف اگو پھر ایرانیاں اگلی تکلیف پہنچی ہوئی گل عمر رضی اللہ عنہ پاٹ کر پاٹ کے پارے سٹے یا یہ سو بس پاک دی چاری باہر بیٹھ ہوئی ان اپنی تکلیف ہے وہ پھر یہودیاں نے تو ان آپ ہے جتو ہیں رال گن پوائنٹس ہاں۔ انہوں نے وہ تکلیف ہے انہیں تکلیف ہے انہوں نے آپ ہے جتو ہیں سارے پہلے سارے یوگی مسلمان مجبور مسلمان ہونا پاش ہوا ایرانیاں مجبور مسلمان ہونا پیا گورنمنٹ آ گئے

کوئی نئی رانیاں دیتی بڑی لگی ہیں اس چیز سے علی ہیں موجودہ ایران جڑے وہ چودھری نے خلاف اسرائیل موجودہ ایران یہ مطلب کہ پھر اختلاف ہو گیا درمیان نہیں مطلب ان کا وقوع کیا نا یہودی بھی دعا ہے تاکہ نہیں اگنے کوئی بھی

جتنے بھی تقریبا پیغمبر علیہ وسلات آئے ساری کیا نا کے دے بگڑی موجودہ دور بھی پوری دنیا ہے سارے پہ چاہیے جتنے گونا گیٹ وہ چند ہی کوئی چھوٹا چھوٹا لیکن اس پوری دنیا کے اچھا ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پیروکار یہود یہود کون گزرے اللہ اسرائیلی یہودی نہیں اسرائیلی دونوں ملا کے ہیں اسرائیل پہ سی بڑی لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جس تو بنی اسرائیل آتا ہے بنی اسرائیل یہودی نہیں اسرائیل نے اللہ سے مینا اللہ کا بندہ عید اللہ اسرائیل اللہ کا بندہ

لڑی ایک ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو فردان دینا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر علیہ السلام آئے سارے سارے حضرت اسحاق اسحاق علیہ علیہ علیہ علیہ السلام السلام السلام السلام لڑی لڑی لڑی اس اس اس اس ساری اسماعیل تو تو بعد رسول تسلیم نہیں کر رہے ہیں اللہ بھی مخالف دینا حضر اسماعیلام اللہ نے جاگ دکھا سیم واقعہ پیش آیا حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے نے نے نے گرامی انہوں انہوں بارے جو acento ประเทศหนึ่ง کی رکاوٹ بننا ہے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نے چوہا کے پیچھا کرا چکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں بہت برا مرتبہ حاصل بہت سارے کام جڑے ہیں پہلے اسلام نے ایسا بنایا حالانکہ انہوں نے ڈاتی لائے لیکن برائی اتنی بلند ہے 哪里去拿呀？这。 ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تھی پھر چلیں گے چلے داری کا جتنی دفعہ نہ آئے اتنی دفعہ ایڈ گے جیسے نہ تبدیل ہوئے اتنے اور خوشی تصدیق کو زیادہ

ضلع رہے ہیں ہمیں

دینے کوئی اقتدار میں سارے آدمی کو مار رہے اس انگلی نے اشارہ بھی جب ٹھیک ہے آزاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ اس نے اس عمل کی وجہ سے خوشی ڈالا سے لوڑی آزادی کا ابولا کا دو دو خیز سموار لے لیں اشارہ کیتا ہے انگلی میں اپنا اتنا اشارہ آپ کر دیتا ہے نا تو سمجھ نہیں ہے تو کا بول رہا പശേമാനം പശേമാനം പശേമാ പശേമാനം പശേമാനം പശേ ستم بزن جی رے دل بسم جا میں ہو پہ تو مستم بذن جی رے دل بسم نمی گو یم کے من ہستم سہندا یا رسول اللہ من ہستم اللہ تنم نرسودا جا بارا زہجران یا رسول اللہ نیز درمانم رود از تن برو جانم بقتے سدر درمانم رود از تن برو جانم نگاد ری تو مانم شیطان رسول اللہ نگاری تو ایمانم زی رسول اللہ تنم فرسودا جان پارا یا رسول اللہ چو اندر حشر بر ہے زم بدا 你你你反正，那就没有，什么都，嗯，哪里工作呀？啥东西？还工作？走路？嗯，还是工作？啊，干的太多了。嗯，这些。